بیربل دیر کیوں ایک دن اکبر اپنے وزیر بیربل کے محل میں آنے کا انتظار کر رہا تھا بیربل کو بہت دیر ہو چکی تھی اور اکبر غصے میں تھا جب وہ آیا تو اس سے پوچھا کہ تم اتنی دیر کیوں کر رہے ہو اے بادشاہ بیربل نے کہا میرا بیٹا میرے جاتے ہی رونے لگا میں اسے چپ کروانے کے لیے کھڑا رہا اسی لیے مجھے دیر ہو رہی ہے مذاق کر رہے ہو اکبر نے کہا کیا واقعی روتے ہوئے بچے کو پرسکون کرنے میں اتنی دیر لگتی ہے یہ واقعی کرتا ہے اے بادشاہ بیربل نے کہا روتے ہوئے بچے کو تسلی دینا بہت مشکل ہے مشکل میں آسانی سے بچے کو رونا بند کر سکتا ہوں اکبر نے کہا ایسا ہے بیربل نے پوچھا کیا ہم ایک چھوٹا سا ڈرامہ کریں میں بچے کا کردار ادا کروں گا اب میرے والد بنے اکبر نے کہا میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں چلو شروع کرتے ہیں بیربل فرش پر لیٹ گیا وہ ایک بچے کی طرح جھک کر رونے لگا تم روک کیوں رہے ہو میرے بچے اکبر نے پوچھا اس کی آواز نرم اور ہمدردی سے بھرپور تھی واہ واہ مجھے گننے چاہیے بچہ بیربل پکارا رو مت اکبر نے کہا تمہیں گن نام لیگا اس نے اپنے نوکروں کو بلایا ایک منٹ میں وہ گننے لے کر آ گئے جب بچہ بیربل نے گننے کے ڈنٹھل دیکھے تو اس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں سے فرش کو مارا اور نشان لگا دی اس کے رونے کی آواز مزید تیز ہو گئی واہ واہ آواز ناقابل برداشت تھی یہ گننا ہے بچے تم ابھی تک کیوں رو رہے ہو اکبر نے پوچھا میں چاہتا ہوں کہ اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے بچہ بیربل پکارا واہ واہ کیا یہ سب ہے اکبر نے پوچھا میں اسے ابھی کاٹ دوں گا اکبر کے نوکروں نے گننے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ دیا انہوں نے اسے بچے کو پیش کیا لیکن بچہ بیربل نے ان ٹکڑوں کو اٹھا کر ادھر ادھر پھینک دیا اس نے فرش پر زور سے پٹکا وہ اور بھی تیز رویا واہ واہ واہ باپ اکبر پریشان ہو گیا اس نے پوچھا اب تم کیوں رو رہے ہو تمہارے پاس گننے کے ٹکڑے ہیں جو تم نے مانگے تھے ان ٹکڑوں کو دوبارہ ایک ساتھ جوڑ کر رکھو بچہ بیربل پکارا مجھے گنے کی پورا ڈنٹھل چاہیے اس موقع پر اکبر نے صبر کھو دیا میں گننے کو دوبارہ ایک ساتھ جوڑ کر کیسے رکھ سکتا ہوں گننے کے ٹکڑوں سے پورا گننا بنانا ممکن نہیں اور اس طرح بیربل کے دعوے کی حقیقت اس پر آشکار ہوئی اس نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو میرے دوست روتے ہوئے بچے کو تسلی دینا بالکل آسان نہیں ہے بیربل مسکرایا اپنے کپڑوں سے دھول صاف کرتے ہوئے وہ فرش سے اٹھ کھڑا ہوا آج صبح میرے بیٹے نے ایسا ہی سلوک کیا مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے درحقیقت جب میں گھر سے نکلا تو وہ اب بھی رو رہا تھا اکبر چونک گیا اس وقت گھر واپس جاؤ اور اپنے بچے کو دیکھو انہوں نے کہا